سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے معاملات پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کو گفتگو کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا حدیث نمبر گیارہ سو چونسٹھ مسند احمد